ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ وہ تو سیدھے سادے مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے